حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے کہا کہ بغداد کے علاقے میں بغداد کے علاقے میں بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عبداللہ بن مبارک چڑپ گئے اور کہا کہ جہاد کے رستے میں نہ نکلتے ہیں نہ جہاد کے رستے کی دعوت دیتے ہیں نبی بھی کے میدان میں زخمی نبی بدر کے میدان میں کھڑے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہیں نبی اکسٹھ سال کی عمر میں تبوک کے سفر پہ جا رہے ہیں اور نبی ودہ مکہ کے موقع پہ جسم پہ زرہ باندھ کے سر پہ جنگی ٹوپی پہن کے جا رہے ہیں نبی اپنے صحابہ کو بھیج رہے ہیں یہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے بڑے بڑے عابد بن گئے بڑے بڑے صاحب بن گئے ان کو اعلان کر کے کہا کہ لوگوں خود کو عبادت گزار مت سمجھنا عبادت بغیر جہاد کے مکمل نہیں ہوتی فرمایا اس الزم الصغر والتعبد فيه الزم الصغر والتعبد فيه مورچوں میں جا کے عبادت کرو بغداد اور یہ بغداد نہیں سمجھ کر سہا یہ عابدوں اور زاہدوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں